بنائی گئی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ندیابی صاحب سو رہے اور وہ سو نہیں تھے اس طرح سے آپ صدر صاحب کہاں ہیں وہ ہاں۔ ان کو آپ کہا کرتے ہیں کہ یہ سوتا رہتا ہے اور وہ سوتا نہیں ہے تو سونے کا اتحام ان کو لگانا یہ بہتان ہے اپنی طرف سے آپ لوگ لگاتے تو سر آپ سوتے تو نہیں ہیں ہاں؟ ہاں؟ اچھا تو آپ کو نوام کہنا ان لوگوں کا یہ اختراع ہے بہتان ہے بینا پینا و ارجویم عمل میں لاتے ہیں تو یہی بات ہے یا نہیں میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہتا کہ بہتان نہیں ہے بلکہ میں خود و خود سوتا رہتا ہوں اسی بات سے یہ لوگ صدر النائمین آپ کو کہتے ہیں بہرحال لفظ بہتان کافی سال آتا تم بھی مگر اس کی تاخیر کے واسطے سب ترون بائنا ایسی و ارجن کم کے لیے لایا گیا ماں یقون و غیر واپ بن یا مر انسان جہتی نتی تو شبہ ہوتا ہے کہ لا بعد تفصر او بہنا عیدی کم وارود کیوں کہا گیا جواب اس کا میں نے الگ کیا کہ حدت تاکید کے بعد کسی شخص کے اوپر دینا کی تہمت لگانی مرد ہو یا عورت قرض کرنا حقیقت اس نے نہیں کیا اور تم لگاتے ہو دشمنی کی وجہ سے بدنام کرنے کے واسطے تو اس کے روکنے کے واسطے حد قد مقرر کی گئی لحان مقرر کیا گیا اور یہ بھی حکم کیا گیا کہ ڈاک وہ تفترون ہو بیندی تم بحر کم بطور احتیاط کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہود میں بیعات میں اس کو داخل کیا ہے کیونکہ لوگوں میں حسد اور بغض زیادہ ہوتا ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عورتوں پر بھی تومت لگائی جاتی ہے ان مردوں پر کے بھگتان سے بعد حضرات نے فقط تہمت جنا مراد لیا اور بعض و نہام مراد لیا ونا تاسو کی معروف ہی بھلائی کے اندر نا فرمانی نہ کرو امام تمہارا قاضی ہے والی ہے خلیفہ ہے اگر تم کو کسی بھلائی کا حکم کرے تو اس کی تابے داری کرو نافرمانی مت کرو معروف ان کے سواد سے لگائی گئی کہ اگر امام کسی معاشیت کا حکم کرتا ہے تو اس وقت میں اس کی تعداد نہ ہونی چاہیے تعداد مخلوق ان کی معاشیتی خالص اگر خلیفہ ہے بادشاہ ہے کہتا ہے نماز مت پڑھو روزہ مت رکھو تو اس وقت میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہے اطاعت ایمان کی بادشاہ کی فقط ان چیزوں میں لازم ہے جو معروف اور جو منکر ہے غیر معروف ہے اس کے اندر کتاب کی کچھ نہ ہونی چاہیے کی احساس میں تو بدل اولا یہی قید ہو آپ فرماتے ہیں فمن وفا من کوم فأجره على الله جو شخص ان ہم نے ذکر کیے ہیں پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ومن اصاب من کا شعین ان مقاصی میں سے کسی کا مرتکب ہوا شرقیہ کا زنا کا ترک سلاد کا اور چیزوں کا تو اب دو حال سے خالی یا تو وہ ہوا ہے اور اس کے ارتکاب کی ابتدا بادشاہ وقت کو خلیفہ وقت کو امیر المومنین کو ہو گئی اور یہ بات ٹھیکی مندی رہی اگر خلیفہ وقت کو پہنچ گئی اس کی بات معلوم اس کی چوری ضائع ہو گئی تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں یا تو بادشاہ وقت اس کو سزا دے گا یا کرے گا یا چھوڑ دیا اس نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو اگر اس کو سزا بہو لی بہو کفارت لہو کپارا کفر سے مار کفر کہتے چھپانے کو کافر کو کافر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خدا وند کریم کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتا چھپاتا ہے رائے تو کافرن یکفر پھر کافر کافرین رائے تو کافی رن اے یہودین او نسرانی او مشے کن یت پور کافر اے یت کن ال کافر فی کافرین اے فی دہرین دہر کو بھی کافر کہا جاتا ہے تو کفر کے معنی حقیقت چھپانے کے معنی رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے قبر کو بھی کافر کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ چھپانا اس کے اندر ہے تو اس جگہ پر کافر کو جو کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکریہ کرنے کی نوبت نہیں آتی اظہار کرنے کی نوبت نہیں آتی اللہ تعالی کا احسان ہر مخلوق پر اور بالخصوص انسان پر سب سے زیادہ اس قدر ہر وقت میں احسان ہے کہ کوئی لمحہ انسان کا خدا کی نعمتوں سے خالی نہیں بکم من نعمتیں فمین اللہ جتنی بھی نعمتیں سر سے پیر تک انسان خدا وغیرہ کریم کی نعمتوں میں ہر وقت ڈوبا ہوا تو جناب باری و کہ کی اطاعت فرما برداری سے چاہیے کہ ایک لمحے کے واسطے غافل ہے مگر ہمیں کہ چوبیس گھنٹہ دنوں رات کا بسا اوقات گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا یاد کرنا بھی نہیں پائے جاتا اسی بات سے کہا گیا وہ انسان اللَّهِ لَا سنبھالا تو الْإِنسَانَ ہن انسان سلوب بھی مبارکے کا سیگا سیکھا بھی مبارکے کا سیگا اور یہ دونوں محمول انسان کے اوپر عمل کیے گئے ہیں لیکن نل انسان الگ تاکہ کایا گیا ان لایا گیا جملہ اس لیے یاد آیا گیا جو اس جمرات پر دلالت کرتا ہے تو بہت مبارک سے کہا گیا انسان نہایت ہی ظلم کرنے والا اور نمک حرام ہے کپار نمک حرام بہت زیادہ تو اس سے حضور بادشاہ وقت کو معروف پر حکم کرنا چاہیے چاہے جان تک کا خطرہ ہو کہ یہ داضی ہے اور اگر نہیں کرے گا اللہ پکڑا جائے گا اچھا یہاں کہا گیا کہ اگر جرم کا مرتکب ہوا اور اس کو سزا دی گئی چوری کیا تھا ہاتھ کاٹ دیا گیا جنا کیا تھا اس کو سو کوڑے لگائے گئے یا وہ پہلے سے مسجد تھا اس کو سنگسار کر دیا گیا رجم کر دیا گیا تو ہیں پہوا کفارت رتھ یہ سزا اس کے لیے چھپانے والی ہوگی کفارہ ہو جائے گی اس کا ذمہ بالکل پاک ہو جائے گا اس کفارے سے اور ومن افادن ان گاڑی کام اللہ جنا کا مرتکب ہوا تھا چوری کا مرتکب ہوا تھا مگر کسی کو خبر نہیں ہوئی بادشاہ وقت تک اس کی ابتدا نہیں ہوئی یا ہوئی ابتدا مگر بادشاہ وقت کو گواہ نہ مل سکے یا اور کسی وجہ سے اس پر حد قائم نہ ہو سکے سطر ہوں نہ ہوں بھوسا ساحل ہو وہیںب جناب باری سبحانہ و تعالی یوم قیامت میں اس سے اس پر عقاب کرے یا چھوڑ دے تو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوا اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا سزا دینا کافی ہو جائے گا اب دوسری سزا اس پر جاری ہوئی توبہ کرنا اس گنا سے ضروری نہیں ہے جبکہ رقاب ہو گیا کفارہ ہو گیا کفارے کے بعد اب توبہ کرنا اس کے اوپر کیوں ضروری ہوگا تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے گزارش ہے اب اس یہاں پر یہ مسئلہ ہے مختلف فی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کفارات نہیں ہیں اگر کسی شخص کے اوپر حد قائم ہو گئی تو اس حد کے وجہ سے وہ گناہ اس کے ذمے باقی ہے توبہ کرنا ضروری ہے اگر توبہ نہیں کیا تو عند اللہ وہ معقوص ہوگا اگرچہ دنیا میں اس کا بھی کاٹا گیا ہے مگر عند اللہ اگر توبہ نہیں کیا مرا بغیر توبے کے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ مواقف ہوگا توبہ کرنا ضروری ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ان کے موافقین اسی ظاہری حدیث پر کہا گیا فہو کپا اللہ حکم کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کے اوپر دنیا میں حد قائم کر دی گئی تو پھر اللہ تعالی کے سے شعبہ کرنا اس پر ضروری نہیں رہا اور اللہ تعالی کے یہاں سے اس کو چھٹکارا ہو جائے گا اسی حدیث کے اوپر عمل کر کے فہوا کپار سنتا ان کا مطلب اب یہ اس پڑتا ہے ہے حضرت ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسی شریف اور سفیر روایت کا خلاف کرتی بھاری کی روایت میں اور فہو کپا اللہ ارشاد ہے اس کو ترک کرنا کس طرح سے درست ہوگا حنفیہ کے اس روایت میں یہی روایت جو شیخ العالمین نے پیش کی یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری الحدود کفارات اس وجہ سے اس روایت کو حنفیہ نے دفاع کیا ہے اب اس پر چلا ہوتے ہیں کہ تم دفاع کرتے ہو بخاری جیسی روایت کا حکم ہے یہاں فہو کفارت فارت اللہ اور تم اس روایت کو جو غیر کی ہے اگر تو اس کی تقویت کی ہے دوسرے سلطان خود سواتے نے حافظ ابن حجر قدانی نے فطور باری نے اس کی تقویت کی ہے مگر بخاری کی روایت کا مقابلہ کہاں کرتا ہے تو حنفیہ کا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا جال حدود زواجر ودائی شکل کفار آتی یہ ہمارا اپنی طرف سے کہنا نہیں ہے قرآن کہتا ہے السارق والسارق فقطعوا ایدیہما جزاء بنا کسدا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلحه فإن الله غفور پھول گئی کو دونوں چیزیں تفریح کر دیے حدود آیا تقسیر کے واسطے مقرر کی گئی ہیں یا دوسروں کو روکنے کے واسطے سواجب جو ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو روکنے کے لیے سجر کرنے کے لیے مقرر کی گئی نکال اور دواج ایک ہی معنی میں ہے تو فرمایا گیا سارے کو جو فخا ان دماغ کا سبا نکال ان ملبا نکال مار یو کل ناسا آنے کے قابی ہاتھ کاٹنا یہ نکال ہے تاکہ لوگ چوری کرنے سے بات کھا جائیں اس بات سے مقرر کی گئی ہیں امام صاحب یہی کہتے ہیں کہ حدود سوا کے کی ضرورت دنیا میں ہے اہل دنیا کو روکنا چوری کرنے سے کرنے سے جنا کرنے سے اور جرائم کے انتقال سے روکنے کے واسطے حدود اور قصاص مقرر کیے گئے لیکن تہارت روح اور تہارت قلب ہی ماں بہن ہوں و بہنم بھائی سبھا ہوں و سہارا وہ دوسرا مسئلہ ہے اس کے واسطے کوڑے لگانا ہاتھ کاٹنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے واسطے بین الحد و بین اللہ سبحانہ و تعالی شرمندگی اور طلب معافی کرنا استفار کرنا توبہ کرنا وہ ضرور تو دیکھو آیت میں صاف کہہ دیا گیا پتوں آئی گیا اما جزا اندما کسبا نکھا نکار نکار و حضیز الحکیم فنان کا دلیم بحد المشی و اصلاح فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم اگر ہاتھ کاٹنا کافی تھا کفارہ ہو گیا تھا تو کیوں فرماتے فمن تھا لوگ بہت وہ ضرور کیا رہی کفارہ ہو گیا اسی طرح سے وبین اگر مون المستان تھی وہاں کہا گیا ویا تو ہر بہت فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا تو معلوم ہوا کہ کوڑے لگنے کے بعد اسی کوڑے حد تک کے لگنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اور بھی جو سزائیں باقی ہیں ایک ایک لا تقبر لهم شہادت جس نے قد کیا چار اچنتا نفس نمک چار ادر استعار کہتے ہیں کو آپ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو جبکہ آپ کے پاس بہت خزانہ ہے سب آپ دیتے ہیں اور جب تھوڑا مال ہے تو اس کو چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں چاہیے کہ آدمی فخر کے وقت میں خرچ کرے مال کو یہ کمال کی بات ہے انہارا انسپریم ولو کا خطا تھا خود بھوکے ہیں اور بھوکوں کو کھلاتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہمانوں کو ایک انصاری کے دیا کہ آج ان دو یا تین مہمانوں کو لے جاؤ اپنے یہاں مہمان کرو وہ لے کر کے گیا بیوی سے کہتا ہے کہ رتونا شکمان اور لکھنم کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا سامان کر تو وہ کہتی ہے تو ہمارے گھر میں فقط بچوں کی رضا ہے ہمارے ہماری کھانے کے لیے نہیں ان بچوں کو چھلانا اور سنانا جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے واسطے کیا تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے سے سویرے سے سجا دو بچوں کو تھپکتے ہیں تو جلدی سو جاتی بھوکا سو جاتا اور شام کے وقت اندھیرے ہو جانے کے بعد کھانا رکھنا دسترخوان پر اور دل چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر کے بجا دینا چراغ یہ کہنے کے واسطے چراغ کو میں درست کرتی ہوں چراغ ان لوگوں کا ایسے ہی تھا جیسے ان کے تیل میں وہ رکھ اس کی بتی کو درست کرنے لگے گئی تو آپ بجنے کے بعد میں دیر لگے گی تو میں اور تو اپنا منہ ہلانے لگیں گے مہمان سمجھیں گے کہ یہ لوگ کھا رہے ہیں وہ بھی کھا لیں گے وہ کھانا کھا کر کے چلے جائیں گے ہم دونوں رات بھوکے رہیں گے یو سرون اعلی انفسم ولو کا نب خساسا انہیں کے واسطے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اس واقعے کی اگلے روز اسی آیت کے اوپر تو اگر تمہارے تمہارا پیٹ بھر چکا ہے اور اب کسی غریب کو دیتے ہو تو اعلی درجہ نہیں اعلی درجہ دے کہ خود بھوکے رہو اور دوسروں کو کھلاؤ تو اب انفا کو من اس یہ تین چیزیں اگر کسی شخص میں پائی گئی تو اس نے خسال اسلامیہ کو جمع کر دیا اچھا سا اچھا رام ہوا فإذا كان على الحقيقة فهو أيضا جائز كما قال سبحانه وتعالى تارا اندی عند کے اسلام اس وقت میں اسلام جب حقیقت کے اندر ہوگا تو جانے ہوگا عقیدے کو بھی اقرار کو بھی اعمال کو بھی جیسے کہ لفظ دین جین جانے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عند اللہ اسلام اب دوست دیکھ لیجیے سمجھ رہی ہے یہ لفظ ایمان اور اسلام میں اب فرق ہو گیا تو دونوں اطلاق ہیں پہلا اطلاق جو کہ ہم مراجف قرار دیتے ہیں وہ اطلاق حقیقت شرعی ہے اور دوسرا اطلاق کہ جس کے اندر ایمان اور اسلام کو علاحدہ شمار کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ادا قولوا اسلمنا ولما نام ودما یہ اطلاق مجاز ہے اطلاق حقیقی فاخرجنا من منکانہ فیا من مومنی فما وجدنا جبنا فیا غل و بھائی تین منل مسلم علیہ سلات و سلام کے خاندان کے واقعے کہا گیا فاخرجنا مینہ من کا کانفا من المومنین ہم نے اس جگہ سے جو مومنین تھے ان کو نکالا فما وجدنا فیا غیر بھائی کی من منل تو انہیں کو مسلمین بھی کہا گیا انہیں کو مومنین بھی کہا گیا معلوم ہوا کہ دونوں مراد اچھا تو آپ دیکھ لیجیے اس کلام میں تاقید پیدا ہوئی ہے وہ تاقی یہ ہے کہ عدل استسلام کا معطوف محضوف ہے وہ کان عادل استثم فرغ الخوف من القتل الخوف من القتل کا معطوف عدل یہاں پر مقدر ہے وكان على الاستسلام میں في الغنيمة أو الخوف من القتل ایک تو یہ مقدر ہوا حویل خوف کا معذور دوسری چیز مقدر ہے ایزا کی جزا ایزا لم یقن الاسلام حد الحقیقہ تو یہاں پر جزا ہے فہو اطلاق جاہز ہوں لقوله تعالى قالت بحا آمنا اب جب یہ تقریر کر لو تو تاخیر جاتی رہتی ہے اور فیضا کان عدر حقیقی یہاں پر بھی تقریر ہوگی فیضا کا نا الحقیقت شرعیہ عند الله الإسلام اب اس کے بعد دیکھیے سے معلوم ہو گیا کہ اسلام کبھی انقیاد کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے اس وقت میں مراد ایمان نہیں یہ واقعہ حضرت صادب نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے عن صاد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رحتا وسعد جالس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ متقدمین اسلام میں سے ہیں تیسرے ایمان لانے والے یا پانچویں ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ایک شخص کو دیا جو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نزدیک قابل استعمال نہ تھا اس کا دین کم درجے کا تھا تو کہتے ہیں فتر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ہوا احجبهم الیہ ایو آتا غیر الاحجب جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس کو تو مال دیا اور جس کو میں اچھا سمجھتا تھا یعنی اس کا دین میرے نزدیک نہایت اعلی درجے کا مخلصانہ تھا اس کے اعمال نہایت عمدہ تھے اس کو تو نہیں دیا ترک اور جس کا دین گرا ہوا تھا اس کو عطا کیا فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا جناب رسول وسلم ما ما لك عن فلان والے مالک عن فی آپ کو کیا ہوا آپ فلاح شخص سے اعراض کر رہے جو بہت زیادہ کامل ایمان تھا اس سے آپ اعراض کر رہے ہیں بھائی نیلا خدا کی قسم میں اس شخص کو جس سے آپ اعراض کر رہے ہیں میں اس کو مومن دیکھتا ہوں رام بھی ڈال ہرا بھی ڈال نام تاکی دلالت کرتا ہے اور قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے خدا کی قسم میں اس کو جانتا ہوں مومن رویت کی جگہ رویت کے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلمن یہ فرمایا او مسلم سے اب او کیا تو اس جگہ پر بیمانہ بل ہے کبھی او بیمانہ بل آتا او تو حقیقت حروف اٹھمے سے ہے مگر کبھی اضراب کے واسطے آتا ہے حضرت یونس علیہ صدی والسلام و سلام کے لیے فرمایا گیا فارسنا سنا الفن او الفی حضرت یونس علیہ سالیہ سلاد و سلام کو میت کے الف ان کی قوم ہے فرماتے ہیں الفین او یزید او لایا گیا جناب باری سبحانہ ہوں تعالی کو کوئی شک ہو سکتا ہے او تو اس جگہ پر لایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص غیر متحقن ہو تو جہانی زید او ہمرون کہتے ہیں شک ہے کہ زید آیا یا آملہ ہے یہاں پر فرماتے اور سنا او یزیدوں یا ایک لاکھ سے یا زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں ہے او یزیدوں کیسے کہو گے فوجی وہ جاری کا ہے أن أوحى هنا ليس لأحد الأمرين بل إنما هو للإضراب أي أرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون اضراب کے واسطے ہم نے ایک لاکھ کی طرف بل کی زائد کی طرف ان کو بھیجا ہے حضرت کیوں سارے اس طرح تو او اس جگہ پر اضراب کے واقع ہے اور مسلمان آئے بل کل مسلمان حضرت رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کرتے ہیں انہوں نے کہا امنی نہ مومن تو آپ فرماتے ہیں بل مسلمن یعنی بل کل مسلمن یہ مت کرو کہ مومنہ اس وجہ سے کہ ایمان متحقق نہیں ہے یہاں پر ایمان تو امر قلبی ہے قلبی بات معلوم نہیں ہوتی کسی کی من چکا کلب یو قلبی انما یعلم ہار انسان بحسب الظاہر ظاہر میں انقلاب استسلام ظاہر ہے تو آپ فرماتے ہیں بل مسلم مومن مت کہو بلکہ کہو مسلم یا بھی مانا بل ہے کہتے ہیں اعراض کرو مومن کہنے سے مسلم کہو تو او مانا بل جگہ پر کہا جائے گا اس وجہ سے کہ مومن کہنا غلط ہے المان و امر قدمی ان علیہ فقل مسلم یا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا او مسلم کہنا اس رات کے وقت اور ممکن ہے کہ او اپنے معنی حقیقی کے اوپر ہو او اور ہمر فراچ ہو علیہ چلا والسلام اس جگہ پر ارقا کرتے ہیں متکلم کو ارقا کیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم ایک گفتگو کرتا ہے اس میں مخاطب غلطی دیکھتا ہے تو مخاطب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر یہ زیادتی کرو زیادتی کرنے کا کا القاع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام کے لیے جناب باری سہاناؤں و چہانا کی طرف سے کہا گیا حضرت ابراہیم کو کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کو سمان کیا کرنا کیا ہے ہاں؟, ہاں؟, ہاں اس سے پہلے کیا ہے إماما ہاں؟ قال ومن تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ اس والسلام نے جب ان کو پورا کیا جو اللہ تعالی کی طرف سے ان سے لیے گئے تھے تو اس پر اللہ تعالی نے ان کو انعام دیا اور یہ کہا ان جاغر کل انا سے ایمان اب حضرت ابراہیم علیہ و والسلام کو یہاں پر شوق پیدا ہوتا ہے کہتے مجھے کو امام مت کیجیے بلکہ میری ضروریت کو بھی امام بنائیے انی جاور کلنا سے امام کالا ومین ضروریت ہی واؤ ہر سے اچھا ابراہیم ابراہیم اور بہو بھی کرے بات ہی فاتم ہوں قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي یہ واؤ جو لایا گیا ہے یہ کیسا واؤ تو حرف عطف حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ ہونا چاہیے معطوف علیہ ہے نہیں پہلے ومن ذریتی تو کہا جاتا ہے یہ حف تلقینی ہے متقل تلقین کرتا ہے مخاطب کو کہ اس جگہ پر یہ یہ ظاہر کیجیے آپ نے کہا انی جاہر کا انا سے امام آپ یوں کہیے جاہر کا وزریت کا ایمامان دونوں کی کہی یہ حرف چلتے ہی ہے تو قال لا جنال وحاد الظالمین اگر ہم یہ کہہ دیتے انی جاہلک وزبریتک ایمانا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے باپ میں دعا کیا ہے بلد مکہ محدمہ کے رب جہل حاضل بلد آمین تو وہاں پر ان کو ورز کی کا دیا کیا من آمن امین ہوں بندائی امید امیر آخر حادب امن کا فر وہاں تو حضرت ابراہیم نے دعا دیا من آمن آ من اللہ والیوم والی ان کو ثمرات دیجئے ورد قالو من الثمرات من آمن باللہ والیوم آخر حضرت سبحانہ وتعالی فرماتا ومن کفر واو ہاتھ پر پاتو علیہ کون ماتو علیہ یہی عطف تلقینی ہے جناب باری سبحانہ و تعالی رزق کافروں کو بھی دے گا حضرت ابراہیم علیہ و سلام نے جب پہلے یہ سنا کہ ہم امامت آئے حجور کو آئے متران کو نہیں دیں گے تو دعا کرنے کے اندر بھی ورژ من سمراجی من آمن ہم دنتا میں داخل کر دیا ثمرات دینا مخصوص مومنین کے لیے نہیں ہے ایمانت تو مخصوص تھی مومنین کے واسطے تو وہاں پر کہا گیا لا ظالمین اور یہاں پر رسک کا سوال ہے رزق دنیاوی سب کو دیا جائے گا کافی کو بھی مومن کو بھی حضرت ابراہیم نے کہا ورز قالو من الثمرات من آمن کثر تو خلاصہ یہ ہے کہ حج تلقینی دو شخصوں کے کلام میں ہوتا ہے معتوف علیہ اس جگہ پر مذکور نہیں ہوتا تو اسی طرح سے آقائے نامدار والے السلاط و سدام اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کلام میں اور مسلمن کہا انہوں نے تو کہا تھا فواللہ لارا وہ مومین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مسلمن یہ آؤ تلقین تلقین کرتے ہیں کہ یوں کہو کہ انی لہرا مومن او مسلم تمہیں فقط مومن کر دینے کے اوپر کناج کرنا نہیں چاہیے اس لیے صدر جمعیت جیسا ہو ارشد مدنی جیسا ہو